السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں آج تھرٹینتھ لیکچر ہے ہمارا فنڈامنٹلس آف آڈیٹنگ کا and you know very well کہ we are discussing understanding of the entity and its environment یہ in fact international standard on auditing ہے نمبر 315 اور اس میں ہم ایک اور چیز بھی ڈسکس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ رسک جو آڈٹ سے متعلق ہے ریگارڈنگ مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہم پچھلے دو لیکچر سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں میں بریف سا ریویو آپ کو ان باتوں کا دے دیتا ہوں جو کہ ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد آج کی باتیں ہم شروع کریں گے ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں بلکہ لاسٹ سے بھی پریویس لیکچر میں ہم نے جو بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی آڈیٹر نے اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے اور اس کے انوائرمنٹ سے متعلق انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے تو کچھ سورسز ہوتے ہیں اس کے پاس وہ کون سی سورسز ہیں اس میں first of all risk assessment procedures and sources of information about the entity and its environment including its internal control پھر understanding the entity and its environment including its internal control پھر تھرڈ پوائنٹ تھا اس میں دا رسک آف مٹیریٹیٹمنٹ نمبروائنٹ communicating with those charge with governance management اور نمبر ففتھ پوائنٹ ڈاکیومینٹیشن ان پانچ پوائنٹس میں سے ہم ابھی تک صرف دو پوائنٹس کو ڈسکس کر سکے ہیں ان میں سے بھی فرسٹ ٹو میں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے understanding the entity and its environment including its internal control اس کی ابھی ڈسکشن جاری ہے جو پہلا پوائنٹ تھا رسک اسسمنٹ پروسیجر سے متعلق اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ انکوائریز آڈیٹر کرتا ہے کن لوگوں کی those who been charge with governance یعنی کہ وہ لوگ وہ personnel who have been charge with governance اس میں بیسیکلی آپ کو میں نے بتایا تھا ڈائریکٹرز آتے ہیں تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی انکوائری کرتا ہے اور مین جو آپ کے آفیشیل ہیں like C F O chief financial officer اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گورن کرنا ہے اینٹی کو تو ان کی انکوائریز کرتا ہے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس اینٹی کی اور اس کے انوائرمنٹ کی including its internal control next internal audit personnels ان لوگوں کی وہ انکوائری کرتا ہے اب انٹرنل آڈیٹ پرسونلس اور the people who have been charge with governance ان دونوں میں کیا لنک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جو لوگ have been for governance purpose وہ لوگ یعنی کہ بی او ڈی جو ہے ان لوگوں نے ڈیزائن کرنا ہوتا ہے انٹرنل کنٹرول اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اور جو انٹرنل آڈیٹ کے پرسنل ہیں انہوں نے انفیکٹ مانیٹرنگ کرنی ہوتی ہے کہ whether internal controls that have been implemented اور designed by the people who have been charge with governance in other words directors نے جو انٹرنل کنٹرول ڈیزائن کیے ہیں کیا وہ پراپرلی آپریٹ ہو رہے ہیں کیا انہیں انٹرنل کنٹرولس کے تحت ٹرانزیکشنس پروسیس ہو رہی ہیں اکاؤنٹ بیلنسز جو ہیں انہی کے مطابق اسرٹین کیے جا رہے ہیں اور انہی کے مطابق ڈسکلوئرز وغیرہ کی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جیسا کہ انٹرنل کنٹرول ریکوائر کرتا ہے سو so, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مانیٹر کون کر رہا ہے انٹرنل آڈیٹر سو جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ انٹرنل آڈیٹرز کو بھی انکوائر کرتا ہے یہاں پر آپ کو میں یہ بات کلیئر کر چکا ہوں کہ آڈیٹر جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایکسٹرنل آڈیٹر ہے who was by the shareholder اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں پوری میں نے کہانی آپ کو بتا رکھی ہے سو بہر جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے اس اس نے اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے اس اینٹی کی انوائرمنٹ کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنی ہے اور اس اینٹی کی environment including its internal control ان کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا ہے اس کے لیے وہ پھر انکوائریز کرتا پھر رہا نیکسٹ میں میں نے آپ کو انکوائریز کے ریفرنس بتایا تھا کہ آڈیٹر مڈل مینجمنٹ کی بھی انکوائریز کرتا ہے اب مڈل مینجمنٹ میں جو امپلائیز آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ انفیکٹ وہ ریسپونسبل اکاؤنٹینٹس ہیں جنہوں نے ٹرانزیکشنس کو پروسیس کرنا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے these are the responsible persons who have to select and apply the accounting policies and then according to those accounting policies they have to prepare and present the financial statements so اس کے اندر وہ بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسپونسبل اکاؤنٹینٹس آ جاتے ہیں مینیجر جو اس اکاؤنٹس کے شعبے میں ریسپانسبل ہیں ان لوگوں کی پھر وہ انکوائریز کرتا ہے کون ایکسٹرنل آڈیٹر مزید ہم نے دیکھا تھا کہ لیگل کاؤنسل کی بھی انکوائری کرتا ہے یہ ان ہاؤس لیگل کاؤنسل ہوتی ہے اب اس کے اندر کمپنی سیکرٹری بھی آ گیا لیگل ایڈوائزر بھی آ گئے اب ان سے انکوائر کر کے بھی ایکسٹرنل آڈیٹر کو اس اینٹی کی انوائرمنٹ سے متعلق خاصی انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ایکسٹرنل آڈیٹر مارکیٹنگ اور سیلس پرسونلس کی بھی انکوائری کرتا ہے یہاں سے اس کو سیلز اسٹریٹجیز معلوم ہوتی ہیں اس کو مارکیٹنگ پالیسیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اب یہ انکوائریز تو ہو گئی انکوائریز کے علاوہ اب ایکسٹرنل آڈیٹر اینالیٹیکل پروسیجرز کی طرف آتا ہے انفیکٹ ایکسٹرنل آڈیٹر اس وقت کیا کر رہا ہے رسک اسسمنٹ پروسیجر لگا رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ کہاں کہاں پر رسک انوالو ہو سکتا ہے اب وہ اینالیٹیکل پروسیجر جب لگاتا ہے اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ پروسیجرز میں بیسیکلی اکاؤنٹنگ ریشوز کی بات آتی ہے وہ فائنینشیل ریشوز بھی ہیں نان فائنینشیل ریشوز بھی ہیں یہ چیز ہم نے ڈسکس کی تھی پھر اس کے بعد آڈیٹر کچھ آبزرویشنس اور انسپیکشنس کرتا ہے اب یہ آبزرویشنس اینڈ انسپیکشن کے ذریعے سے بھی وہ رسک اسسمنٹ کر رہا ہوتا ہے اب اس کے اندر وہ آبزرو کرتا ہے اینٹی کی ایکٹیویٹیز کو اور ان کے آپریشنس کو وہ انسپیکٹ کرتا ہے ڈاکومینٹس کو اور ریکارڈس کو پھر وہ مینجمنٹ رپورٹس کو ریڈ آؤٹ کرتا ہے جس میں انٹرم فائنینشل اسٹیٹمنٹس بھی اس کا ایک حصہ ہوتی ہیں اور پھر وہ وزٹ کرتا ہے آڈیٹ کلائنٹ کے پریمسز کو اور اس کی پلانٹ فیسلٹیز کو یوں ہم نے دیکھا کہ ایکسٹرنل آڈیٹر تین جگہوں سے رسک اسسمنٹ پروسیجر اپلائی کر کر انفارمیشن حاصل کرتا ہے اب یہ اس کی سورس آف انفارمیشن ہو گئی فرسٹ انکوائریز کے ذریعے سے سیکنڈ اینالیٹیکل پروسیجر کے ذریعے سے اینڈ تھرڈ آبزرویشن اور انسپیکشن کے ذریعے سے اب یہ تو بات تھی رسک اسیسمنٹ پروسیجر کی اینڈ سورسز آف انفارمیشن کی اب یہ آپ ایز این ایگزامنی بھی ذہن میں رکھیے میں اس وقت دراصل آپ کو ایز این ایگزامنی گائڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اسٹینڈرڈ کو تیار کرنا ہے پہلا یہ پورشن ہے جس میں کہ آپ نے تین مین بلیٹس پڑھے inquiry analytical procedures and and inspection اور فردر اس کی آگے ڈیٹیلس آپ نے دیکھیں اب نیکسٹ مین ہیڈنگ کی طرف ہم چلتے ہیں understanding the entity and its environment including its internal control اب اس ہیڈنگ سے متعلق پانچ پوائنٹس ہیں ایکسٹرنل فیکٹرس کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا اینٹی کی نیچر آف اینٹی کو سمجھتے ہوئے اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا اس کے انوائرمنٹس کو سمجھنا آبجیکٹو اینڈ اسٹریٹجیز اینٹی کی سمجھنا اور ان آبجیکٹو اینڈ اسٹریٹجیز سے ریلیٹڈ بزنس رسک کو سمجھنا اور پھر measurement and review of the entity's financial performance اس کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا اور انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کو سمجھنا کہ کس طرح سے اس اینٹی میں انٹرنل کنٹرول کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے اب یہ جو understanding the entity and its environment including its internal control والی ہیڈنگ ہے اس میں ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سب سے پہلی بات جو سمجھی تھی دیٹ واز ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے اس اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے آڈیٹر اسرٹین کرتا ہے اب ان ایکسٹرنل فیکٹرز میں سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی دیٹ واز انڈسٹری کنڈیشنز اب when we talk about industry conditions تو اس سے متعلق آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم کمپیٹیٹرز کی بات کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر انڈسٹری کو آپ سمجھتے ہیں نا لائک like اگر میں بات کر رہا ہوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں آپ کی جو ٹیکسٹائل کا کام کرنے والی مل ہے وہ بھی آ جاتی ہے اور پورے پاکستان میں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری موجود ہے وہ ساری کی ساری آ جاتی ہے یعنی کہ پورے پاکستان کی ٹیکسٹائل سے متعلق ویونگ میں انوالو ہیں جیننگ میں انوالو ہیں اس کے گارمنٹس کی مینوفیکچرنگ میں انوالو ہیں یہ ساری کی ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس سے متعلق ڈائنگ ہے اس سے متعلق جو بھی کیمیکلز وغیرہ اس ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ریلیونٹ ہیں ان کو بھی آپ اسی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کس طرح سے انوالو کرتے ہیں وہ ساری باتیں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق ہی آپ سمجھیں گے اب اس ٹیکسٹائل انڈسٹری کا نا ہاؤ آپ کو انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے آپ کی اس اینٹی کے ریفرنس میں لائک like, آپ اس وقت جس اینٹی کا آڈیٹ کر رہے ہیں اس اینٹی کی کیا پوزیشن ہے پوری انڈسٹری کے کے اندر کمپیٹیٹرز اس کون کون ہیں لائک like, اگر ویونگ ہے تو ویونگ سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ کون لوگ اس کے کمپیٹیٹرز ہیں اسی سائز کی کون کون سی میلز ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جی یہ سائیکلیکل ہے یا سیزنل ہے اس قسم کی باتیں بھی میں نے آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی لاسٹ لیکچر کے اندر کہ یہ بھی آپ کو نالج دیتی ہیں این ٹی کا سو ہم سب سے پہلے جو بات دیکھ رہے ہیں وہ انڈسٹری سے متعلق دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ہم جس پوائنٹ پر آتے ہیں وہ ہے ریگولیٹری انوائرمنٹ سے متعلق ہم انفیکٹ ایکسٹرنل فیکٹرز کے ذریعے سے انڈرسٹینڈنگ لے رہے ہیں اس اینٹی کی اب ایکسٹرنل فیکٹرز میں ایک بات تو میں نے انڈسٹری کنڈیشن کی کی دوسری بات ریگولیٹری انوائرمنٹ کی اب وہ انڈسٹری جن ریگولیٹری انوائرمنٹ میں ورک کر رہی ہے وہ کون سی ہیں لائک like میں نے یہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ کچھ ریگولیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس انڈسٹری سے متعلق ٹیکنیکل باڈی نے اس انڈسٹری پر امپوز کی ہوئی ہوتی ہیں اب ان ریگولیشنز کا آپ کی اس اینٹی پر کیا اثر ہے اور یہ اینٹی کیا ان ریگولیشنز کے مطابق آپریٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے بہرحال یہ چیزیں آڈیٹر کے لیے جاننا ضروری ہیں پھر ہم نے ایکسٹرنل فیکٹرز میں ہی ایک اہم بات دیکھی تھی that was macro economic level factors اب یہ بھی ایکسٹرنل فیکٹر سے اسپیسیفک جو آپ کی اکنامک ہیں فورن کرنسی کی انوالومنٹ اگر آپ کی اس اینٹی میں ہے تو پھر فورن ایکسچینج سے متعلق جتنی بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہوں گی آپ کی اس اینٹی کو اسی طرح سے آپ کی انٹرسٹ ریٹ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں کم زیادہ ہوتے ہیں آپ کی اینٹی افیکٹ ہوتی ہے اس کی تمام کی تمام فائنینشیل اسٹرکچر کے اندر جو ڈیٹس ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ سروس افیکٹ ہوتی ہے سو so, یہ ایکسٹرنل فیکٹرس ہیں جن کے ذریعے سے آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے اس اینٹی کی اور اس اینٹی میں موجود انوائرمنٹ کی اور اس سے متعلق انٹرنل کنٹرول کی اب نیکسٹ ہم نے سیکھا تھا نیچر آف اینٹی بھی آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے اب آڈیٹر جب نیچر آف اینٹی کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ بزنس آپریشن کی بات کرتا ہے اب یہ انٹائرلی انٹرنل فیکٹر پہلے we talked about external factor اب انٹرنل فیکٹر اس میں بزنس آپریشن بزنس کس طرح سے آپریٹ ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کے متعلق ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی پھر اس بزنس کی فائنینسنگ کہاں سے آ رہی ہے فائنینشل سٹرکچر کیا ہے اس کا کتنی اکویٹی کتنا ڈیٹ ہے اس بزنس کے اندر اب یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ اس آڈیٹر کو ہونا چاہیے اب وہ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی لینے کے لیے اس کی فائنینسنگ وغیرہ کی طرف دیکھتا ہے پھر وہ اس کی انویسٹمنٹ سے متعلق بھی انفارمیشن گیدر کرتا ہے کہ اس اینٹی نے انویسٹمنٹ پلانس کیا بنائے ہوئے ہیں کہاں کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کون سے ہیں اور مزید اس نے اس سال میں کتنے کرنے ہیں اب یہ تمام انفارمیشن اس آڈیٹر کو بہرحال ریکوائرڈ ہوتی ہے ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس سے متعلق ایک اور بات کی تھی that was regarding financial reporting اب فائنینشیل رپورٹنگ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون سی ریگولیشنس یا رولس کے مطابق اس کو اکاؤنٹنگ پالیسیز بنانا ہوتی ہیں یہ بھی تو ایسا ہی ہے نا کہ اینٹی کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے آیا اس اینٹی پر اسٹینڈرڈس اپلائی ہوتے ہیں تمام کے تمام یا نہیں کون کون سے اسٹینڈرڈ اپلائی ہوتے ہیں لائک like پاکستانی سنیریو کے اندر کچھ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈس وہ اپلیکیبل نہیں ہے فالو کرنا پڑتی ہیں لہذا یہ تمام انوائرمنٹ سے متعلق باتیں ہیں جو کہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے اب اس understanding the entity and its environment including its internal control کی ہیڈنگ سے متعلق تیسری سب ہیڈنگ کی طرف میں آپ کو لے کر جانے لگا یہ دیکھیے اب ذرا ہیڈنگس کی ترتیب آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے اسٹینڈرڈ میں سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا سورس آف انفارمیشن ہو سکتے ہیں اس آڈیٹر کے لیے اینٹی کی انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں ہم نے سب سے پہلے تو رسک اسسمنٹ پروسیجر کی بات کی اور اس کے بعد دوسری جو مین ہیڈنگ ہے that is understanding the entity and its environment including control heading میں میں آپ کو دو باتیں سمجھا چکا ہوں کہ آڈیٹر انڈرسٹینڈنگ حاصل کرتا ہے ایکسٹرنل فیکٹر کے ذریعے سے اور انٹرنل انوائرمنٹ کے ذریعے سے اس کی جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس سے متعلق جو باتیں ہیں وہ آڈیٹر کو معلوم ہونا چاہیے اب تیسرے پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں that is objectives and strategies and the related business risk اب یہ اینڈ اسٹریٹجیز جو اس اینٹی کی ہیں that should be in the knowledge of external auditor اور ان سے ریلیٹڈ جو بزنس رسک ہیں that external auditor must also know those business risk as well related to the objective and strategy strategies of دیک اب ہم جب بزنس رسک کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب آڈیٹ رسک نہیں ہے یہ بزنس رسک جو ہوتا ہے آڈٹ رسک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے آڈٹ رسک تو یہ تھا نا کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ ہو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اور آڈیٹر کہیں ایسا اوپینین دے دے کہ جی financial statements are free the material risk of misstatement لیکن بزنس رسک کی جب بات آتی ہے تو بزنس رسک کا مطلب ہے کہ یہ بزنس ہی فیلئر ہے یہ بزنس اب گوئنگ کنسرن نہیں رہا یعنی کہ بزنس کے ٹوٹل فیلئر کی بات آ جاتی ہے یہ بزنس رسک ہے تو آڈیٹر مسٹ نو کہ اس بزنس کی آبجیکٹو اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں اور اس سے متعلق بزنس رسک کیا ہے اب یہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آڈیٹر جاننا چاہتا ہے کہ اس اینٹی کے آبجیکٹوس کے لیول پر کون کون سے بزنس رسکس موجود ہیں اب سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ انڈسٹری ڈیولپمنٹ انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے تناظر میں اس بزنس کے کیا آبجیکٹوس ہیں اب انڈسٹری اگر ڈیولپ کر رہی ہے نئی ٹیکنالوجیز اس انڈسٹری میں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں تو کیا اس بزنس کے پاس ایسے پرسونل موجود ہیں کہ وہ کوپ کر سکیں اور انڈسٹری ڈیولپمنٹ کے مطابق اس اینٹی کو بھی ڈیولپ کر سکیں تو رسک یہاں پر ایک بہت بڑا موجود ہے اس اینٹی کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس وہ پرسونل ہی موجود نہ ہوں اور وہ ایکسپرٹیز ہی موجود نہ ہوں جو کہ ڈیل کر سکیں ان چینجز میں جو کہ انڈسٹری میں رونما ہو رہی ہیں اسی طرح سے بزنس آبجیکٹوس کے ریفرنس میں نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروانے کی اگر اس کی آبجیکٹیو ہے تو وہاں پر اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے سے جو پروڈکٹس موجود ہیں ان کے ریفرنس میں کیا وہ اپنی لائبلٹیز کو سیٹسفائی کر چکا ہے اب جا کر وہ پھر نئی پروڈکٹس کی طرف بھی آئے نئی پروڈکٹ لائن کی طرف بھی آئے یہ بھی بہرحال اس کے کا ایک حصہ ہے کہ وہ گروتھ چاہتا ہے اب وہ ایکسپینشن اگر چاہتا ہے تو کیا پہلے سے جو وہ کام کر رہا ہے اس لیول پر وہ مکمل طور پر ایک سیکٹر سیٹسفیکٹری لیول اٹین کر چکا ہے یا نہیں بزنس آپریشن کے ریفرنس میں ایک یہ بزنس رسک موجود ہے کہ اگر نہیں تو نئی ڈیولپمنٹس تو وہ کر لے لیکن پچھلی چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کو سیٹسفائی نہیں کر رہی اب کسٹمر کو اگر سیٹسفائی نہیں کریں گی وہ پچھلی پروڈکٹ لائن وہ جو پہلے سے جو کام کر رہا ہے کسٹمر ڈسٹسفائڈ ہونے کا مطلب کہ اس کے لیے گوئنگ کنسرن کی پرابلم آ گئی نیکسٹ پوائنٹ ہم یہاں پر دیکھیں گے ایکسپینشن آف دا بزنس کے بارے میں اب یہ بھی پریویس پوائنٹ سے کافی حد تک ملتی جلتی بات ہے کہ اب وہ بزنس چاہتا ہے اس کا آبجیکٹو ہے کہ ایکسپینڈ کرے نئی برانچ بنائے لیکن اگین کیا وہ پہلے سے جو بزنس موجود ہیں ان کے بارے میں سیٹسفائڈ ہے کہ وہ ڈیمانڈس کو میٹ کرتے ہیں اف یس اوکے ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ بزنس رسک ہے کہ وہ آگے بھاگی جا رہا ہے اور پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی اس کی سیٹسفیکشن کا لیول نہیں ہے ڈیمانڈ ہی میٹ نہیں ہو پا رہی ہیں اسی طرح سے نیو اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس بھی اس اینٹی کے آبجیکٹو کا حصہ ہو سکتی ہیں کیا اینٹی کا آبجیکٹو ہے کہ نئی جو بھی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں دیٹ شوڈ بی میٹ اب ان نئی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بزنس رسک موجود ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو وہ انکمپلیٹ ہو یا امپروپر ہو اس کی امپلیمنٹیشن ہی پراپر نہ ہو سکے یا پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ کاسٹ انکر کرنا پڑتی ہو اور اسی سے ملتا جلتا ایک پوائنٹ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا بھی ہے اب ریگولیٹری ریکوائرمنٹس بہرحال اس کے آبجیکٹو کا حصہ ہیں کہ that entity must meet the regulatory requirements کوئی بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے جیسے پہلے فور منتھس کی ایک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ تھی کہ کلوزنگ ڈیٹ سے آن ورڈ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اینوئل جنرل میٹنگ میں پرزینٹ کرنے کی فور منتھس کی ایک ٹائم ڈیوریشن ہوا کرتی تھی پھر یہ تبدیل ہو گئی اور تھری منتھس پر آ گئی اب بہرحال یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اس طرح سے اکارڈنگلی تبدیلی کو کرے اور پھر اپنی فائنینشل اسٹیٹمنٹس کو اسی ریگولیٹری انوائرمنٹ کے مطابق اسی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کے مطابق پرزینٹ کرے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے اوپر کس چیز کا رسک ہے کہ وہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اب اس اینٹی پر فائن چارج کریں گے اور پینلٹیز ہوں گی اس کے اوپر بہرحال بزنس رسک کی بات ہے اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں current and prospective financial requirements کی اب اس کے آبجیکٹو میں اگر یہ بات ہے کہ وہ ایکسپینشن چاہتا ہے گروتھ چاہتا ہے تو بہرحال اس بزنس کو فائنینشیل ریکوائرمنٹس تو ہوں گی اب فائنینشیل ریکوائرمنٹس کا ہونا ایک بزنس آبجیکٹو کے تناظر میں تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ بزنس رسک کیا ہے کہ اینٹی اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ان ریکوائرمنٹس کو میٹ کر سکے یعنی کہ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اب اگر فائنینس پرووائڈ کرتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس ڈیٹ کی سروس بھی ساتھ ہی ساتھ کرنا پڑتی ہے اس اینٹی کو اس پر انٹرسٹ کی بات اور اس کی انسٹالمنٹس کی واپسی کی بات اب یہ تمام باتیں جو ہیں اگر یہ میٹ نہیں کر سکتی تو بہرحال ایک بزنس رسک ہے اس کے اوپر آبجیکٹو سے ریلیٹڈ یہ پوٹینشیل بزنس رسک کی بات ہو رہی ہے اب یہ تمام باتیں آڈیٹر کے نالج میں ہونا چاہیے اسی طرح سے ایک اور آبجیکٹو اور اس سے ریلیٹڈ بزنس رسک وہ ہے یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اب اس بزنس کا آبجیکٹو تو ہے کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس بزنس کو آگے لے کر چلے لیکن یہاں پر بزنس رسک کیا ہے کہ اس کے systems and processes are incompatible اس اینٹی میں جو سسٹم پریویل کر رہا ہے اس کو اکارڈنگلی چینج ہی نہیں کیا گیا کہ آئی ٹی کی انوائرمنٹ بنا دی گئی اب آئی ٹی کی انوائرمنٹ سے کمپیٹیبل ہونا چاہیے اس اینٹی کا سسٹم اس اینٹی کے پروسیس اب دیکھیے نا آپ نے کنٹرول اسٹیبلش نہیں کیا ہوا کہ آئی ٹی انوائرمنٹ میں کس طرح سے ٹرانزیکشن کو پروسیس کیا جائے گا اب آئی ٹی انوائرمنٹ تو آپ نے دے دی اپنی آرگنائزیشن میں لیکن کنٹرول وہ سسٹم آپ نے ڈیولپ ہی نہیں کیا اور ٹرانزیکشن کو پروسیس کرنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو کہ مینوئل کا طریقہ کار ہے تو ایک بزنس رسک تو آ جائے گا نا آپ کو کہ آپ کولیپس کر جائے گا وہ سارا سلسلہ اب جب ایسی چیزیں ہوں گی تو آبجیکٹو بھلے بہت اچھے ہوں لیکن ان آبجیکٹو کے ساتھ پوٹینشیل ریلیٹڈ بزنس رسک بھی موجود ہوا کرتے ہیں اسی طرح سے آبجیکٹو کے ساتھ اسٹریٹجیز کی بھی بات ہے یعنی کہ رسک ایٹ امپلیمینٹنگ اٹریٹجیز یعنی کہ potential related business risk at implementing strategy اب جب اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آ رہی ہے تو اسپیسیفکلی اکاؤنٹنگ ریکوائرمنٹس سے متعلق یہ بات ہے کہ یہاں پر کیا افیکٹس ہوں گے جب ہم اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو فائنینشل اسٹیٹمنٹس کس طریقے سے افیکٹ ہوں گی اگین یہاں پر بھی بزنس رسک موجود ہے اور کیا بزنس رسک موجود ہے کہ امپلیمنٹیشن انکمپلیٹ یا امپروپر رہ گئی آپ جس لیول پر آ کر اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے اس لیول پر امپلیمنٹ نہیں کر سکے سو so, یہ بریف سی بات آپ کو آبجیکٹو اینڈ اسٹریٹجیز سے متعلق میں نے بتائی کہ آبجیکٹوس اس اینٹی کی کیا ہے اور ان آبجیکٹوس سے متعلق پوٹینشل ریلیٹڈ بزنس رسکس کیا ہیں اسی طرح سے اسٹریٹجیز اور ان اسٹریٹجیز کو امپلیمنٹ کرنے سے متعلق بزنس رسک کیا ہے بزنس رسک کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک براڈر لیول پر بات ہے یعنی کہ آڈٹ رسک سے بھی ایک بڑی بات ہے آڈٹ رسک تو ہوتا ہے میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کا کہ فائنینش اسٹیٹمنٹ میں اس چیز کا رسک کوئی میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ ہو اور جبکہ ہم بزنس رسک کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ بزنس ہی گوئنگ کنسرن نہیں رہے گا یہ رسک ہے کہ اب یہ بزنس گیا ختم ہو گیا سو so, ہم نے بزنس رسک سے متعلق تو باتیں کر لیں ابھی یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا جو کہ اسی اسٹینڈرڈ سے متعلق ہے کہ آڈٹ رسک یعنی کہ رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ کن کن وجوہات کی بنا پر اکر ہوتے ہیں ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ risk of material misstatement in fact it is the audit risk یہ آڈیٹر کی نظر ہونی چاہیے ان تمام ایریاز پر ان تمام پاسبلٹیز پر کہ جن کی وجہ سے مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ ہوتا ہے تو those condition and events that mean risk of material misstatements are as follows number one high degree of complex regulation like کوئی ٹرانسفر پرائسنگ سے متعلق ریگولیشنز ہیں کہ جس کو ہم دبانے کی خاطر کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پر آڈیٹر کی نظر ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر بھی آڈیٹر کو کمپلیکس ریگولیشن نظر آ رہی ہوں ریگولیٹری اتارٹیز کی طرف سے تو وہاں پر آڈیٹر سمجھ جائے کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹ ہونے کا خدشہ موجود ہے اسی طرح سے لکوڈیٹی ایشوز جہاں پر ہوں including loss of significant customer یہاں پر بھی مٹیریل مسٹیٹمنٹس ہوں گی لائک like, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے ہیوی لاسز ہیں کہ ہم ڈیٹ سروسنگ نہیں کر سکیں گے ہم ری پیمنٹ آف لونس نہیں کر سکیں گے ریڈیمپشن آف کیپیٹل نہیں کر سکیں گے جو بوروڈ کیپیٹل ہے اب جب ایسی سچویشن ہوگی تو گوئنگ کنسرن کے خدشات تو نظر آ گئے ہم شارٹ ٹرم لونز نہیں دے پا رہے تو لکوڈیٹی کے خدشات تو نظر آ گئے ہمارے کسٹمرز لوز ہو رہے ہیں گوئنگ کنسرن پرابلمس تو آ گئی اب ہم اپنی فائنینشل سٹیٹمنٹس کو لائک میں اینٹی کی مینجمنٹ لیول پہ بات کر رہا ہوں ہم فائنینشل سٹیٹمنٹس کو اس طرح سے غلط سلط کر کے شو کریں گے کہ وہ users of the financial statement کو دھوکہ دے دیں اب آڈیٹر کا کیا کام ہے وہ یہاں پر ایسے ایریاز پر خاص نگاہ رکھے گا کہ جن میں میٹیریل مس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے تو جہاں اس کو پتا چلے گا کہ گوئنگ کنسرن پرابلم کر رہا ہے یا لیکوڈیٹی پرابلم ہے اس ایریا پر آڈیٹر زیادہ ویجیلنٹ ہوگا اور مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آڈیٹ پروسیجر کی ایکسٹینٹ بڑھا دے گا رسک کی ایکسٹینٹ بڑھا دے گا اسی طرح مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ کے تناظر میں constants on the availability of capital and credit کی بات آتی ہے اس اسٹیج پر آڈیٹر کو خاص نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اس اینٹی کو جو فائنینس ریکوائرڈ ہیں بینک سے وہ لینے میں مشکل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ڈیٹ ایکوٹی ریشو ہے اس کو گڑبڑ کرے گی تاکہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کو جس سے اس نے قرضہ لینا ہے اس بینک کو یہ مسئلہ درپیش نہ ہو کہ اس اینٹی کو قرضہ دوں یا نہ لہذا وہاں پر مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا اندیشہ ہے آڈیٹر یہاں پہ ویجیلنٹ ہوگا کہ اس نے فائنینشیل اسٹینس یا کیپٹل یا ڈیٹ یا لون کے لیے بات کی تھی وہ اسے نہیں مل سکا مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی وجہ بن سکتی ہے یہ اسی طرح سے میٹیریل مسٹیٹمنٹ کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے changes in the industry in which the entity operates اب وہ انڈسٹری کی جو تبدیلیاں ہیں ان کو یہ کوپ نہیں کر سکی تو اتنے میں مس اسٹیٹمنٹ کر دی اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے اندر کہ ایسا لگے کہ جو انڈسٹری میں چینجز آئیں آئیں تبدیلیاں اس کے مطابق ہی ہماری جو ہے اکارڈنگلی تبدیل ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے تو آڈیٹر اسی لیے تو نالج لیتا ہے انڈسٹری کا ہم نے پڑھا تھا نا لاسٹ لیکچر کے اندر اور آج بھی میں نے آپ کو تھوڑا سا اس میں بتایا کہ آڈیٹر نے انڈسٹری کا نالج لینا ہوتا ہے ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کا نالج لینا ہوتا ہے کہ اس اینٹی سے اسپیسیفک جو بھی انڈسٹری کی تبدیلیاں ہیں ریگولیشنس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق اس اینٹی کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس طرح کی بنانا ہوں گی اب اگر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس مینیورڈ ہیں اس میں حقائق نہیں ہے تو وہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا موجب ہوں گی لہذا آڈیٹر یہاں پر ویجیلینٹ ہوگا اور آڈیٹ پروسیجرز کے ذریعے سے ایسی مسٹیٹمنٹس کو پکڑے گا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چینجز ان سپلائی چین بھی میٹیریل مسٹیٹمنٹ کا ایک وجہ بن سکتی ہے اب لائک like, آپ پہلے جو کام کرتے تھے جو پروڈکٹ بناتے تھے اس کے لیے آپ کو لوکل پرچیزز سفیشینٹ تھی اب آپ نے جو نئی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرائی اس کے لیے آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں را مٹیریلس سپلائی چین آپ کی تبدیل ہو گئی یا آپ نے سپلائر کوئی اور تبدیل کر لیا یا آپ جس ترتیب سے پہلے را مٹیریل لیتے تھے جتنا ایک ٹائم ڈیوریشن ریکوائرڈ ہوتا تھا اس چیز کو آپ نے چینج کیا یعنی کہ پروکیورمنٹ کے ریفرنس میں آپ نے اگر کوئی تبدیلیاں کی ہیں تو وہاں پر بھی آڈیٹر کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ ہو یہاں پر کوئی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپنگ اور آفرنگ نیو پروڈکٹس اور سروسز اور moving into new line میں کچھ بات چیت آپ کے ساتھ کر چکا ہوں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ لائن نہیں آ رہی ہے آپ گرو کر رہے ہیں آپ اپنی اینٹی کو بڑھا رہے ہیں آپریشنس کو بڑھا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پر آڈیٹر کو دیکھنا ہوگا کہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے ہو سکتی ہیں اسی طرح expanding into new location پھر changes in the entity such as large acquisition اور ری آرگنائزیشن اور ادر ان یوژل ایونٹس اور پھر اینٹی اور business segments likely to be sold اور complex alliance and joint ventures اب آڈیٹر کو یہ تمام فیکٹرس جو ہوتے ہیں انہیں کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان تمام فیکٹرز کی موجودگی میں کا خدشہ ہے کوئی نئی ایکوزیشن یا بذات خود اس اینٹی کو کسی نے ایکوائر کر لیا یا کوئی جوائنٹ وینچرس ہیں کوئی نئے کانٹریکٹس ہیں جس کے تحت اس بزنس نے مزید ایکسپینڈ کرنا ہے کوئی سیگمنٹ جو ہیں وہ ڈسپوز آف کیے جا رہے ہیں یا نئے سیگمنٹس کی طرف جا رہا ہے بزنس تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جن پر کے آڈیٹر کی خاص نظر ہونا چاہیے یہاں مٹیریل مسٹیٹمنٹ کا خدشہ ہوا کرتا ہے پھر مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس اینٹی کی انکوائریز ہو رہی ہیں اس کے آپریشن کے بارے میں یا فائنینشیل ریزلٹس کے بارے میں اور انکوائریز کون کر رہے ہیں ریگولیٹری اور گورمنٹ باڈیز ایسی صورت میں بھی خدشہ ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہ ہو نیب آ کر بیٹھا ہوا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والے جو ہیں وہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں انکم ٹیکس کی کوئی انکوائریز چل رہی ہیں یا کوئی اور عدالتی کاروائی چل رہی ہے اب یہاں پر مٹیریل مسٹیٹمنٹ ممکن ہے کہ وہ ان اداروں سے جان چھڑانے کی خاطر فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیں آڈیٹر یہاں پر ان کو پکڑے گا ویجیلنٹ ہوگا ایکسٹینٹ بڑھائے گا تاکہ کوئی مٹیریل مسٹیٹمنٹ نہ رہے اسی طرح سے مٹیریل مسٹیٹمنٹ کی وجہ بن سکتے ہیں past misstatements history of errors اور significant amount of adjustment at period end یہ باتیں اگر آڈیٹر کو نظر آ رہی ہوں گی تو آڈیٹر ڈیفینیٹلی اس بارے میں رنجیدہ سنجیدہ ہو جائے گا کہ مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہو سکتے ہیں بہت زیادہ اینڈ آ پہلے سے کچھ ایررز موجود تھے ان کی ایڈجسٹمنٹ آ گئی تو یہ تمام باتیں جو ہیں آڈیٹر کو اس پوائنٹ پر لے کر آتی ہیں کہ مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ فائنینش میں ہونے کے چانسز ہیں مزید آڈیٹر دیکھتا ہے کہ significant amount of non routine اور نان سسٹمیٹک ٹرانزیکشن ہیں ادھر including inter company transaction and large revenue transaction at period end یہ بھی مسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہیں پھر transaction that are recorded based on management intent for example debt refinancing assets to be sold and classification of marketable securities اب یہ ساری سیلف ایکسپلینٹری باتیں ہیں اس لیے میں ان کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کر جا رہا ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں اور کیا کیا ایریاز ہیں ہیں جہاں پر کے material misstatements chances of new accounting بالکل جب بھی نئی اکاؤنٹنگ پروناؤنسمنٹس آئیں گی تو ہو سکتا ہے ان کو اپلائی کرنے میں کچھ پرابلمس آ جائیں اور مٹیریل مسٹیٹمنٹس رہ جائیں پھر accounting measurements that involve complex process پھر ایونٹس اور transaction that involve significant measurement uncertainty including accounting estimates یعنی کہ جو پروویژنس آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے وہاں پر بھی غلط پروویژنگ ہو سکتی ہے غلط ایسٹیمیٹس ہو سکتے ہیں انٹینشنلی بھی ہو سکتے ہیں آپ فراڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کر سکتے ہیں کہ غلط پروویژنگ کر لیں تو بہرحال یہاں پر آڈیٹر جو ہے ان چیزوں کو کیچ کرے گا پھر کوئی پینڈنگ لٹیگیشن کوئی کانٹینجنٹ لائبلٹیز پھر significant transaction with related parties اب یہاں پر ریلیٹڈ پارٹیز کون سی پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جن کا انفلوئنس ہے اینٹی پر ان کے ساتھ اگر ٹرانزیکشن ہیں تو مٹیریل مسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ان ٹرانزیکشن کو خاص طور پر آڈیٹر جو ہے وہ چیک کرتا ہے اسی طرح سے inconsistencies and installation of significant new I T related to financial reporting so یہ وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے تھے کہ آڈیٹر نے جو آبجیکٹوس اینڈ اسٹریٹجیز معلوم کرنا ہوتی ہیں اس اینٹی کی اور ان سے متعلق جو بزنس رسکس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بزنس رسک تو ہیں کہ بزنس ہی جو ہے وہ گوئنگ کنسرن نہیں رہے گا لیکن کچھ آڈیٹ رسک بھی ہوتے ہیں جو کہ میٹیریل مسٹیٹمنٹ سے متعلق ہوتے ہیں تو یہ باتیں ہم سیکھ رہے تھے انفیکٹ یہ ہم نے انڈرسٹینڈنگ جو آڈیٹر کی ہوگی of the entity and its environment including its internal control کی باتیں شروع کی ہوئی ہیں جس میں کہ ہم نے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو دیکھا پہلے پھر اس کے بعد انٹرنل بزنس کے انوائرمنٹ کو دیکھا اور پھر ہم نے نیکسٹ جو پوائنٹ لیا تھا وہ تھا کہ آبجیکٹو اینڈ اسٹریٹجیز بزنس کی کیا ہوں گی اور ان سے متعلق بزنس پوٹینشیل رسک کیا ہوں گے ابھی اس میں کچھ مزید باتیں مجھے شامل کرنا ہے جو کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ